ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے اس روایت میں اننا یعنی بے شک کا لفظ نہیں باقی وہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو سنتالیس